حداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں حماد بن سلامہ اور سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6157